امام مالک نے نے نافع سے انہوں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی کی بے پر بے نہ کرے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو گیارہ